بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر بیس صفحہ نمبر بیس پانچویں لائن پارہ نمبر ایک رکو نمبر بارہ صورت الباقارہ آغاز آیت نمبر ننانوے نوے اور نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ کا یاطم بجینات وماقوبیح الفاصون وَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے یہ بات کل <coughs> گزارش کی گئی تھی کہ کل اکیس رجب کی تاریخ تھی آج بائیس رجب ہے اور بائیس رجب کے حوالے سے ہمارے ہاں جو رسم جاری ہے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب سے یہ کائنات بنی یوم خلق السماوات والارض وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے سال کے مہینے بارہ مقرر فرمائے دنیا کی کسی قوم کی آپ تقویم جنتری کا نظام دیکھ لیں تو اس میں سال کے مہینے بارہ ہوں گے یہ تو ہے کہ مہینوں کی تعداد میں فرق ہو لیکن جو مہینے ہیں سال کے وہ بارہ ہیں یونانی تقویم ہے ایرانی تقویم ہے ہندی تقویم ہے عیسوی تقویم ہے یہاں تک کہ مسلمانوں کا جو سال ہے اس کے اندر بھی مہینوں کی تعداد بارہ اسلامی سال سالوں کی گنتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی لیکن مہینے یہ بارہ پہلے ہی سے موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تعین فرمایا کہ سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوگا اور سال کا شمار کب سے ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی میٹنگ بلائی اس میں حضرت نے یہ مسئلہ رکھا اس میں یہ بات طے ہوئی پہلے تو یہ بات سامنے آئی کہ سال کا آغاز کب سے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سال کا شمار کیا جائے تو میں کہ نہیں اس میں دو قباہتیں ایک کباہت یہ ہے کہ قوم خوشی کے امت خوشی کے اندر مبتلا ہوگی اور خوشی کی وجہ سے دین سے غافل ہو جائے دوسری کا بات اس کے اندر یہ ہے کہ عیسائیوں سے مشابہت ہے اور غیر مسلموں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا پھر یہ بات سامنے آئی کہ نبی علیہ السلط کے وفات کے سال سے شمار کیا جائے تو اس کے لیے یہ جواب دیا گیا کہ جب نبی علیہ السلاط والسلام کی وفات سے سال کا آغاز کریں گے تو امت پر نبی علیہ السلام کی وفات کا غم جب سے کائنات بنی ہے جب تک کائنات رہے گی نبی علیہ السلام کی وفات کے برابر کوئی غم نہیں ہو تو یہ امت غم کی کیفیت میں رہے گی جب غم کی کیفیت میں رہے گی تو اعمال میں مایوسی کی کیفیت ہوگی تو یہ بھی نہیں پھر یہ بات طے ہوئی <clears throat> کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے سال کا شمار کیا جائے اور اس کو منظور کیا گیا کیونکہ اس وقت کے ہر امتی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے جب اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے تو کہاں جانا ہے آخرت میں جانا ہے تو فکر آخرت پیدا ہوگی کہ دین کے لیے قربانی دینا ہے مال چھوڑنا ہے خاندان کو چھوڑنا ہے تو یہ کیفیت سامنے رہنی چاہیے تو اس لیے ہجرت سے شمار کیا گیا تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہر ہر قوم میں جو تقویمی نظام ہے اس کے اندر سال کے مہینے بارہ ہیں پھر یہاں یہ بات بھی طے ہوئی کہ مہینہ آغاز ہو سال کا آغاز ہو محرم الحرام کے مہینے سے کیوں کہ ذوالحجہ میں حج ہے جب حج ہے تو حج میں انسان اخلاص سے حج کرنے والا اس طریقے سے ہو جاتے ہیں جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج باہر آیا ہے تو نئی زندگی کا آغاز ہے تو محرم الحرام سے آغاز کیا جائے تاکہ انسان اپنا محاسبہ کر کے پھر گناہوں سے بچنے والی زندگی کو اختیار کرے انہی مہینوں میں یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار مہینے وہ ہیں جو حرمت والے تین مہینے اکٹھے ہیں ذوالقادہ ذوالحجہ محرم اور ایک مہینہ رجب کا علیحدہ ہے ان مہینوں میں باہمی لڑائی نہیں ہوتی تھی قریش کے قبائل عرب کے قبائل اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان مہینوں میں جب ان مہینوں کا چاند نظر آ جاتا تھا تو جیسے ذوالقادہ کا چاند نظر آیا باہمی لڑائی بند ہو گئی اور محرم کے اختتام تک آپس میں نہیں لڑتے تھے قتل و غارت نہیں ہوتی تھی ایسے ہی یکم رجب کا چاند نظر آیا لڑائی بند ہو گئی نبی علیہ والسلام کی شریعت میں جہاد فی سبیل اللہ کی بندش کو منسوخ کیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بند نہیں ہوگا کیوں جہاد فی سبیل اللہ ذاتی لڑائی نہیں جہاد فی سبیل اللہ قومی لڑائی بھی نہیں جہاد فی سبیل اللہ کیوں ہے ایمان بچانے کے لیے عبادت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے مظلوم کی حمایت کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کا کام تو زیادہ ہونا چاہیے تو لہذا ان مہینوں میں جہاد بند نہیں ہوگا ان مہینوں کی حرمت کے ان کا احترام نسبتاً زیادہ ہوگا تو یہ رجب کا مہینہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے اس مہینے میں نبی علیہ السلام کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہے کہ جو اکسٹھ ہجری میں کربلا کے واقعہ میں شریک تھی اور اس کے بعد یزید نے ان افراد سے پوچھا جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں فاطمہ اور سکینہ رضی اللہ عنہما بھی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی ہیں کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہیں تو یہاں رہیں اگر آپ مدینہ منورہ جانا چاہیں تو آپ کو بھیوا دیا جائے تو یہ مدینہ منورہ چلے گئے تو زینب رضی اللہ عنہا وہاں سے یزید کے محل میں واپس آئیں یہیں رہیں اور باسٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دیکھیں کہ اہل بیت میں زینب رضی اللہ عنہا کو یزید نے اپنے گھر میں قید رکھا اور ان کی وفات اس قید میں ہوئی نہیں میرے محترم زینب رضی اللہ عنہا یزید کی سوتیلی ساس ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ان کا نکاح ہوا ہے زینب رضی اللہ عنہا سے چچزا سے اور ان کی اس سے پہلے ایک بیوی تھیں ان سے ام محمد نام کی ایک لڑکی ہے اس لڑکی کا نکاح ہوا ہے یزید کے ساتھ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سوتیلی ساس ہیں یزید کی تو وہ اپنے داماد کے گھر میں آ کے رہی ہیں اور یہیں باسٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور اس میں جو بات قابل توجہ ہے اگر انسان اپنی بات منوانے کے لیے اصرار نہ کرے تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یزید واقعہ کربلا کے بعد یزید اور اہل بیت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا اگر اختلاف ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ جو واقعہ کربلا میں اپنے بھائی کی شہادت دیکھ چکی تھی وہ یزید کے محل میں آ کے نہ رہتی تو ان کے درمیان یہ اختلاف موجود نہیں تھا <clears throat> بہرحال جن لوگوں نے اس کو اچھالا ہے اور اپنے فائدے کے لیے مختلف قسم کے خیالات اور وسوسے سے چھوڑے ہیں ان لوگوں نے بائیس رجب کو اختیار کیا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کونڈوں کے نام پر اور بائیس رجب کو جو یہ پونڈے کیے جا رہے ہیں یہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے بائیس رجب کی تاریخ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ اور ان لوگوں نے ہمیں دوکھ میں رکھنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے ہیں اٹھارہ ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اس دن عید غدیر منی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر ان کا قاتل جس کا نام ابو لولو فیروز فیروز ہے اس کا نام رکھا ہے بابا شجاع الدین اور بابا شجاع الدین نام رکھ کے اس کا جشن منایا جاتا ہے اسی طریقے سے بائیس رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ خوشی اور اس کا نام رکھا گیا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کوڑے تو یہ کونڈا یہ ہندی زبان کا لفظ ہے عربی میں نہیں فارسی میں نہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں عظیم پاک و ہند میں تشریف لائے لائی نہیں اور یہ رسم شروع ہوئی ہے انیس سو چھ میں رام پور کی ریاست سے کہ وہاں کا نواب جس کا نام حامد علی خان تھا مخصوص مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس کے دور کے اندر یہ تقریب شروع ہوئی ہے اور اس تقریب کو شروع کرنے والا خورشید مینائی ہے جس کے والد امیر مینائی شاعر ہیں یا خورشید مینائی بھی شاعر ہے اور امیر مینائی عقیدے کے لحاظ سے صحیح تھے تو بیٹا جو خورشید مینائی ہے یہ عقیدہ بدل گیا اور اس نے نواب کا عقیدہ اختیار کیا تو ان لوگوں کو کام کوئی تھا نہیں تو بیٹھے بیٹھے نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے رہتے تھے تو لہذا انیس سو چھ میں وہاں سے یہ شروع ہوئی اور پھر یہ لکھنؤ میں آئی اور لکھنؤ مرکز تھا تو پھر وہاں سے پورے ہندوستان میں یہ رسم پھیلی یہ رسم کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ میری نیاز دو بائیس رجب کو کس طریقے سے نیاز دو کہ اس میں میدا دودھ گھی شکر اور میوہ جات خشک میوہ جات ان سے خستہ پوریاں تیار کرو اور ان خستہ پوریوں کو تیار کرنے کے بعد اکیس رجب کا دن گزار کے رات کو بائیس رجب کی رات کو غسل کرو بائیس رجب کو صبح سویرے یہ پوریاں تیار کرو پھر اس کو مٹی کے برتن میں کوڑا جس میں دہی وغیرہ جماتے ہیں مٹی کا یہ برتن اس کے اندر اس کو ڈھل دو اور اس کو باہر نہیں لانا سفید چادر پہ اس کو رکھنا ہے یا اونچی جگہ پہ رکھنا ہے اور جس نے بھی کھانا ہے اندر بیٹھ کے کھانا ہے باہر نہیں جانا اور اس کے بعد یہاں پھر فاتحہ پڑھو گے کھانے سے پہلے فاتحہ پڑھنے کے بعد امام جعفر صادق رنگ یعنی میرے نام کی نیاز اور پھر اس نیاز کے ساتھ یہ دعا کہ جو تمہاری مراد ہو اللہ سے مانگو گے اگر پوری نہ ہو قیامت کے دن تمہارا ہاتھ ہوگا میرا دامن ہوگا مجھے پکڑ لینا اس انداز سے اس بات کو ایک کہانی داستان عجیب کے نام سے نظم میں کہانی بنی گئی اور اس پہ عمل چل رہا ہے کہ اس کے مطابق وہ نظم پڑھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیاز کس کو کہتے ہیں ایک ہے نظر ایک ہے نیاز نظر اللہ اور نیاز حسین یہ نام ہمارے ہاں چلتا ہے نظر اور نیاز کس کو کہتے ہیں کہ میں نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رقم خرچ کروں گا اللہ کے نام پہ اتنی رقم ہو اور کام ہو گیا اب یہ رقم جو میں نے ادا کرنی ہے یہ نظر ہے اور کام ابھی نہیں ہوا میں اس سے پہلے دے دیتا ہوں یہ نیاز ہے تو نظر اللہ کے نام پر تو نیاز کس کے نام پر ہوگی نیاز بھی اللہ ہی کے نام پر ہوگی اور غیر اللہ کے نام پر جو خیرات ہوگی یہ میں نہیں کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کس کس چیز کو حرمت علی المئی تت ودم ولحم لغیر اللہ بھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو حرام کیا ہم نے یہ چیزیں حرام کی گئیں کون کون سی چیز کہ وہ جانور جو حلال جانور ہے لیکن ذبح کیے بغیر مر گیا حرام اس کا خون حرام ہے تو وہ جانور اس کا گوشت حلال تھا لیکن وہ مر گیا بغیر ذبح کیے تو اس کا گوشت حرام ہو گیا اس کا خون اس سے زیادہ حرام ہے کیونکہ اگر جانور زندہ ہو تو بھی اس کا خون نہیں پیا جا سکتا اگر وہ مر جائے تو بھی خون نہیں نکالا جا سکتا تو خون اس سے زیادہ حرام ولاحم الخنزیر سور کا گوشت اس خون سے زیادہ حرام وما ماحل غیر اللہ بھی اور غیر اللہ کے نام کی چیز سور کے گوشت سے بھی زیادہ حرام تو لہذا نیاز اگر کسی اور کے نام کی ہوگی تو سور کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے اگر آپ اس بات کو نہ مانیں تو چلو برابر کے درجے میں تو حرام ہے کہ اللہ نے سور کا گوشت اس کو برابر کے درجے میں بیان کیا ہے تو کس قدر اس سے اجتناب ضروری ہے پھر یہ کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بائیس رجب سے کوئی تعلق نہیں ان کی ولادت آٹھ رمضان المبارک اسی ہجری اور ان کی وفات پندرہ شوال المکرم ایک سو اڑتالیس ہجری اسی ہجری ایک سو اڑتالیس ہجری آٹھ رمضان المبارک کو ولادت ہے پندرہ شوال المکرم کو وفات ہے رجب میں نہ ولادت ہے نہ رجب کے اندر وفات ہے رجب کے اندر جو وفات ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الرحان کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کی ہے عباس رضی اللہ عنہ کی ہے اور ہمارے شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی رجب کی ہے اب یہ رجب کے بائیس رجب کا تعلق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کی وفات ہے بائیس رجب کو اور اس دن جشن منانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بات منسوخ کی گئی اور اس کو اختیار کیا گیا تو یہ بات میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ یہ رسم انیس سو چھ سے چلی ہے اس سے پہلے کسی جگہ موجود نہیں اس کا یہی رسالہ بائیس رجب والا اور محرم الحرام والا رسالہ اس پہ مقدمہ چلا دہشت گردی کا خصوصی دہشت گردی عدالت میں پیش ہوا تو وہاں جو بات میں نے عرض کی وہاں بات چلی کہ نہ یہ مذہبی منافرت ہے اور اہل تشیوں کا دل دکھا ہے اس رسم کی مخالفت پر تو میں نے جج صاحب سے سوال کیا میں نے کہا کہ ان سے آپ پوچھیں کہ تمہارا وجود انیس سو میں ہوا ہے یا مان لو کہ ہم انیس سو چھ میں وجود میں آئے ہیں یا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کا انتقال انیس سو چھ میں ہوا ہے یا انیس سو چھ سے پہلے اپنی کسی مذہبی کتاب میں اپنی یہ رسم دکھا دیں ظاہر ہے کہ اس میں وہ سے اس کو نہیں دکھا سکے تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی وفات کے بارہ سو سال بعد جا کے معلوم ہوا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ یہ بات فرما گئے تھے اسی سے حقیقت جو ہے وہ واضح جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ اٹھارہ ذوالحجہ کو عثمان غنی کی شہادت اور اس پہ جشن ہے عید غدیر کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ ذوالحجہ کو حج سے واپسی پر راستے میں ایک مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے جانشین نامزد کیا اس لیے ہم اٹھارہ ذوالحجہ کو خوشی منا رہے ہیں جبکہ اٹھارہ ذوالحجہ کو عثمان غنی عنہ کی شہادت ہے اب علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانشین نامزد کیا کس ہجری میں دس ہجری میں اٹھارہ ذوالحجہ کو اور یہ بات معلوم ہوئی کب تین سو اکاون ہجری میں عباسی خلافت کے وزیر اعظم معیز الدولہ کو عراق کے اندر بغداد کے اندر یہ بات معلوم ہوئی تین سو اکاون ہجری میں کہ اوہو نبی علیہ السلام تو علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر کے گئے تھے تو یہ کتنے عرصے کے بعد کہ تین سو اکاون ہجری اور حضرت نے فرمایا بقول ان کے دس ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے جن کے سامنے حضرت اعلان فرمایا انہیں بھی پتہ نہیں چلا خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم نہیں ہو سکا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی چالیس ہجری میں ان کی شہادت کے بھی تین سو گیارہ سال بعد جا کے پتہ چلا کہاں پتہ چلا بغداد اسی سے اس بنیاد کو سمجھا جا سکتا ہے اور یہ بھی جو یہ بائیس رجب کی یہ رسم ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا انتقال ایک سو اڑتالیس ہجری میں اور ان کی یہ وصیت معلوم ہوئی ان کے بارہ سو سال بعد انیس سو چھ میں اور کہاں ہندوستان کی یو پی کی ریاست رامپور میں جا کر یہ بات معلوم ہوئی اور اس اسلحہ میں کسی کو پتہ نہیں چلا اسی لیے اس کی حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے اب رہی یہ بات کہ اگر حضرت بائیس رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کے لیے اگر ہم اِسال ثواب کے لیے کوئی کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے میرے محترم بس حرج تو کوئی نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام نے ایک بات اشاد فرمائی کہ من تشبہ بھی قومی فو امین ہوں جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں میرے ساتھ نہیں ہوگا وہ اسی قوم کے اندر کھڑا ہوگا اب یہ ہے کہ بائیس رجب کو ایک رسم ہو رہی ہے اور اس میں ہم اس کو اگر نیک نیتی کے ساتھ بھی اختیار کر رہے ہیں تو مشابہت تو ہے پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دفتر بائیس رجب کو کھلا ہوگا اللہ کے دیکھو اے ایمان والو کے ہاں اوقات کی کوئی پابندی نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے دن کو کرنا ہے رات کو کرنا ہے جس حالت میں کرنا ہے ظاہر کرنا ہے چھپ کے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام موجود ہے اور وہ اللہ کے ہاں قبولیت اخلاص کی وجہ سے اللہ اس کو قبول فرمائیں گے تو بائیس رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کرنا ہے تو بائیس رجب کو کرنے کی کیا ضرورت ہے مشابہت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورا سال ان کے لیے سال ثواب ہو سکتا ہے ان کے لیے خیرات ہو سکتی ہے تو بائیس رجب کی تخصیص کی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بوکس کی وجہ سے جن لوگوں نے اس رسم کو آغاز کیا ہے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے یہ دو تین بنیادی باتیں ان کے بارے میں میں کر ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ہم نصب ہوتے ہیں چھٹی پشت کے اندر نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ ان کے والد عبد المطلف ان کے والد ہاشم ان کے والد عبد مناف عبد مناف میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نصب نبی علیہ السلام کے نصب میں شامل ہوتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے والد سخر سواد خے رے اس کے والد ہر ہے رے بے اس کے والد امیہ جس سے اس خاندان کا نام امیہ پڑا اس کے والد عبد شمس اور عبد شمس کے والد عبد مناف تو عبد مناف کے اندر معاوی رضی اللہ عنہ کا نصب نبی اسلام کے نصب میں شامل ہوتا دوسری بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے یہ بنو امیہ کہلاتا ہے جیسے بھی میں نے بات کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چار بیٹیاں زینب رضی اللہ عنہا رقیہ رضی اللہ عنہا ام کلثوم رضی اللہ عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ان میں پہلی تین بیٹیوں کا سسرال بنو امیہ کہ زین رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العص بن ربی رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے رقیہ رضی اللہ عنہ ام قسم رضی اللہ عنہ ان دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے رقیہ کے وفات کے بعد ام قسم کا نکاح ان دونوں بہنوں کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا اور خاندان بنو امیہ سے ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سسرالوں میں بھی ایک سسرال بنو میاں ہے کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ جتنا مہر ان کا ہے اتنا مہر کسی کا نہیں باقی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ان کے مہر پانچ سو درہم درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے جو دور حاضر کے لحاظ سے یہ ایک سو ساٹھ تولے چاندی کے برابر اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا جو مہر ہے وہ چار سو دینار ہے ایک سو پچیس تولے سونا ہے ان کا مہر یہ امتیاز حاصل ہے ان کو کے ازواج متحرات میں رضی اللہ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اپنے پورے خاندان میں سب سے پہلے ایمان لائیں مکی زندگی کے اندر ایمان لائی اور ہجرت بھی فرمائی ان کے شوہر عبید اللہ بن جاش یہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے پھوپھی کے لڑکے ہیں بری صحبت کا نتیجہ نکلا کہ شراب کے رسیہ تھے حفشہ میں جب گئے ہجرت کر کے تو وہاں عیسائی شرابیوں کی مجلس میں جا کر بیٹھے اور شراب شراب کے اندر مرتد ہو گئے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا تو نبی علیہ السلاط والسلام نے ام حبیب رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو وہاں نکاح ہوا اور اسہما رضی اللہ عنہ نجاشی بادشاہ نے جس کا نام اسامہ تھا اس نے مہر ادا کیا اپنی طرف سے خود مہر ادا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور یہ چار ہزار دینار اس نے چار سو دینار چار سو دینار اس نے پیش کیے حضرت ام حبیب رضی اللہ عنہ کو پھر وہاں سے ان کو رخصت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ کی طرف تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ بہن ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بھائی ہیں اس لحاظ سے نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں جس کو ہماری زبان میں سالہ کہتے ہیں اور سالے کی اہمیت کیا ہے یہ ہمارے ہاں بھی یہ مثال چلتی ہے کہ ساری خدائی ایک طرف اور بیوی کا بھائی ایک طرف تو نبی علیہ السلام تو کے برادر نسبتی ہیں اور علیہ السلام کو ان سے کتنی مانوسیت ہوگی اور کتنی ان سے محبت ہوگی سات ہجری میں عمرت القضاء کے موقع پہ ایمان لائے آٹھ ہجری میں اپنے والد کے ساتھ ایمان کا اظہار فرمایا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ صلاد سے درخواست کی ایمان لانے کے بعد فرمایا کہ حضرت میں پوری اب تک کی زندگی آپ کی مخالفت میں گزارتا رہا ہوں ہر لڑائی میں آپ کے مقابلے میں تھا اب عمر کا تقاضا بڑھاپا ہو گیا لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں آپ مجھے اجازت دیں گے کہ ہر غزبے کے اندر ہر جہاد کے اندر میں شریک ہوں گا تاکہ سابقہ کی میری تلافی ہو جائے کہ مجھے مستثنا بڑھاپے کی وجہ سے مستثنا نہیں کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ میری بیٹی کا آپ سے لکھا ہوا ہے اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی کیفیت یہ تھی کہ ہدیبیہ کا جو معاہدہ جو خلاف ورزی کی قریش نے پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ معاہدہ بحال کیا جائے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے اس کے بعد دو دو سال بعد ایمان لائے جب مدینہ منورہ مذاکرات کے لیے آئے تو اپنی بیٹی کے گھر میں آئے ام حبیب رضی اللہ عنہ کے گھر جب یہ آئے بیٹی کو کتنی خوشی کہ اس کا والد آیا ہے لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کا بستر بچھا ہوا تھا اس بستر کو لپیٹ دی بستر لپیڑا تاکہ یہ میرا والد اس پہ نہ بیٹھے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ مالی لحاظ سے بھی مستحکم تھے امیر بھی تھے مکہ مکرمہ کے امیر بھی تھے قریش کے بڑے بھی تھے تعجب سے بیٹی کو دیکھا پوچھا کہ میں اس قابل نہیں تھا یا بستر اس قابل نہیں تھا کہا کہ آپ محسوس نہ کریں یہ نبی اسلام کا بستر ہے اور آپ ایمان نہیں لائے اس لیے آپ اس پہ بیٹھ نہیں سکتے اُم حبیب رضی اللہ عنہ کی کیفیت تھی تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے بات گزارش کی کہ حضرت میری بیٹی آپ سے نکاح ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے معاملہ اس سسر کا کیا جائے کہ جس نے خود اپنے ہاتھ سے بیٹی کو رخصت سکتی ہے نبی علیہ سات وسلام نے اس درخواست کو بھی قبول فرمایا اور پھر تیسری درخواست یہ کی کہ حضرت یہ میرا بیٹا معاویہ عرب کے ان محدود افراد میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے بالکل نوجوان تھے اس وقت فرمایا کہ اس کو اپنے کاتبوں میں شامل فرما لیں حضرت نے اس درخواست کو بھی قبول فرمایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلاط والسلام کے کاتبوں میں سے تھے لکھنے والوں میں سے تھے اور نبی علیہ السلاط والسلام نے ان کے بارے میں دعائیں فرمائی ہیں میرا عقیدہ ہے آپ کا بھی یقیناً یہی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہو سکتی نبی علیہ الحساط کی زبان مبارک سے جو ادا ہوتا ہے وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اگر اللہ نے دعا قبول نہ فرمانا ہوتی اللہ اس زبان مبارک سے دعا ادا ہی نہ کراتا وہ الحوا انہ اللہ خود قرآن مجید میں اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے کس کی طرف سے بات حضرت کی بات اللہ کی طرف سے نبی علیہ سلاد والسلام نے ان کے لیے جو دعائیں فرمائی ہیں ان میں ایک دعا یہ ہے کہ اللہ فرمایا کہ اے اللہ اس کو ہدایت کی طرف بلانے والا بنا اے اللہ اس کو ہدایت میں پوری طرح ڈھلا ہوا بنا کسی طرف سے گمراہی نہ ہو تیسری بات یہ کہ اے اللہ کی اس کی ہدایت کی اس محنت کو قبول بھی فرما کہ لوگ اس ہدایت کو قبول کریں اور دین اسلام میں داخل ہوں نبی علیہ و اسلام نے یہ تین باتیں ان کے لیے فرمائیں کہ جن میں یہ ہے کہ گمراہی سے اللہ کو اس کو ہر لحاظ سے محفوظ فرما اور ہدایت کی پختگی تو نبی علیہ صلاح والسلام کی دعا ہے ان کے بارے میں تو اسی سے بھی ان کا مقام سمجھا جا سکتا ہے اب یہ بات ذہن میں کہ علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جناب لڑائی ہوئی تو اب ہم <coughs> ان میں سے علی رضی اللہ عنہ تو یقیناً حق پر ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں لڑائی کی ہے <coughs> تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسے مان لیا جائے میرے محترم اس میں دو بنیادی باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں علی رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کیا ہے موقف کیا ہے اور معاویہ کا موقف کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بن امیہ سے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیہ کے قائد ہیں سربراہ ہیں تو سربراہ کے ایسے ایسے مطالبہ کر رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کا اور علی رضی اللہ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو خارجی ہیں انہوں نے گھیرا ہوا ہے اور اس وقت ان کو گرفتار کرنا انتشار کا سبب بنے گا اب یہ اشتہاد کا فرق ہے حضاری رضی اللہ عنہ کی حالات پہ نظر ہے اور وہ نظر کی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اس وقت ان پہ گرفت نہیں ہو سکتی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقع یہ ہے کہ یہ جس انداز سے چھا رہے ہیں تو آئندہ بھی گرفت نہیں ہو سکے گی جی، ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے اور فوری طور پہ گرفت ہونی چاہیے یہ ان کا اشتہاد ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاص میں شک و شبہ نہیں کہ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ان کا ہاتھ نہیں جیسے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بلکہ ان کے بیٹے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ دونوں پہرے پر تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے اور حسن رضی اللہ عنہ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف غلط نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی بصیرت یقیناً ہے مقام علی رضی اللہ عنہ کا بلند ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے السلام کی دعاؤں کی وجہ سے وہ حالات پہ نظر رکھے ہوئے تھے وہی نتیجہ ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں سے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام استعمال کر کے انہوں نے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی علی رضی اللہ عنہ کا مقام یقیناً بلند ہے خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہ میں سے ہیں وہ سابقون الاولون میں ہیں تو یہ ان کا اشتہاد تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اخلاص میں کمی نہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی بصیرت کام کر رہی تھی ان کے اخلاص میں بھی کمی نہیں ایک بات تو یہ قابل اور ہے کہ یہ اشتہادی معاملہ ہے اس کے اندر مجھے اور آپ کو فیصلے کا حق حاصل نہیں اور دونوں ہی حق پر تھے علی رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہے دوسری بات یہ ہے کہ آئیے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو کہ آپ باطل پر ہیں ہزاریہ فرمایا کہ نہیں یہ اختلاف آپس کا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان جن کے آپس میں اختلاف ہوگا اخلاص کی وجہ سے اللہ ان کے ایک دوسرے کے بارے میں جو نفرت کے جذبات ہیں اللہ ان کو دھوکے دونوں کو جنت میں داخل کریں گے جی آیت ہمارے لیے نازل تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اہل باطل نہیں کہا ان کو بھی اہل حق میں شمار کیا ہے فرمایا کہ سمجھنے کا اختلاف ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دونوں کے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو یہ خیالات ہیں اللہ ان کو نکال دے گا دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جب علی رضی اللہ عنہ کی ان کے بارے میں رہ یہ ہے تو اب اگر کوئی علی رضی اللہ عنہ کا نام لینے والا ان کے بارے میں بوگز رکھتا ہے تو کس کی نفی کر رہا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نفی کر رہا ہے پھر اس سلسلے میں ایک بات جو اور قابل غور ہے علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کہ تمام سسرالی دامادی رشتے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر جنت میں داخل ہوا ہے اور بیوی بھی جنت میں داخل ہوئی ہے جب دونوں جنت میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں نکاح دوبارہ ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا دامادی اور سسالی رشتہ برقرار رہے گا منقطع نہیں ہوگا تو حضرت کا جو نکاح ہے وہ برقرار ہے اور حضرت کی اولاد کا نکاح بھی اولاد ہے آگے کی نسلوں کی بات نہیں وہ بھی برقرار ہے جب یہ برقرار ہے تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سسرالی اور دامادی رشتہ دار کہاں ہوں گے نبی علیہ السلاط والسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب نبی علیہ السلاط والسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو حضرت کے برادر نسبتی ہیں کہاں ہوں گے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حضرت کہاں کھڑے ہوں گے مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے اور امت کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے میرا عقیدہ ہے یقیناً آپ کا عقیدہ بھی یہی ہوگا کہ ہم گناہوں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہماری نجات حضرت کی شفاعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اب نبی علیہ السلاط والسلام سے شفاعت کی امید ہے اور نبی علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے ہر اس امتی کے لیے شفاعت کروں گا جو شرک سے آلودہ نہ ہو اور ستائیس رجب جو میراج کی نسبت رکھتا ہے اس حوالے سے بھی معراج کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمایا نبی علیہ والسلام کو تین بنیادی باتیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت آپ کا ہر امتی جو شرک سے آلودہ نہ ہو میں بھی اس کو انجام کار معاف کر کے جنت میں داخل کروں گا اور نبی السلام نے بھی فرمایا جو شرک سے آلودہ نہیں ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلاط والسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض رکھتے ہیں یا بائیس رجب کو یہ تقریب کر رہے ہیں تو کیا وہ اس قابل ہوں گے کہ معاویہ رضی اللہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس جگہ پہ سامنے آ کے کھڑے ہو سکیں جب کھڑے نہیں ہو سکیں گے نبی علیہ السلاط والسلام کا چہرے انور ان کی طرف نہیں ہوگا اور حضرت ان کو دیکھنا گوارہ نہیں کریں گے کہ ان کی شفاعت ممکن ہے شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ خود بھی اس رسم سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں ان کو بھی سمجھائیں کہ ذمہ داری ہے درد دل کے لحاظ سے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاط کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے عبادت کرنے والے فرشتوں کی تعداد کم نہیں نبی علیہ والسلام نے معراج کے موقع پہ دیکھا فرمایا کہ فرشتوں کی کثیر جماعت قیام کی حالت میں اللہ کی تصویر کر رہی ہے جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے کثیر تعداد رکو میں ہے کثیر تعداد سجدے میں ہے کثیر تعداد قادے میں ہے ستر ہزار فرشتے روزانہ بیت المامور کا طواف کرتے ہیں اور جو ایک دفعہ طواف کر کے جو جماعت جائے ستر ہزار کی قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آنی کتنی کثیر تعداد ہے فرشتوں کی جو اللہ کی عبادت میں اور اطاعت میں لگی ہے لیکن شاعر خواجہ میر درد نے کیا کہا کہ ان فرشتوں میں درد دل نہیں سارے انسان جہنم میں چلے جائیں فرشتوں کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو انسان کی خصوصیت کیا ہے کہ خود بھی اطاعت کرتا ہے اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے خود بھی یا یو الزین امن وقو انفسکم و احلی کو کیا ایمان والے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی جہنم سے بچاؤ اب متعلقین کیا ہیں میرے گھر کے افراد گھر کے افراد کے بعد پھر ددیال پھر ددیال سے اوپر سے رشتہ چلتے چلتے جد امجد کون ہے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو بچانا میری ذمہ داری کہ ان کو بچانے کی کوشش کروں تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ خود بھی ان رسموں سے اپنے آپ کو بچائیں اہل باطل کی سازشوں سے آگاہ رہیں اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ہم پڑھ رہے ہیں یہودیت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شرارتیں بھی بیان فرمائیں اور اس بات سے ہمیں باخبر کیا کہ ان کے شوشوں سے ان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو اے ایمان والوں بچاؤ تو یہ جو رافضیت ہے یہ یہودیت ہی ہے جو ہمارے ہاں منتقل ہوئی ہے اس کی بنیاد یہودیت اس کی سرپرستی عیسائیت اور اس کا ڈھلنا نظام مجوسیت اور بنیادی چیز صحابہ کرام کا بوس اور پھر اس کی وجہ سے دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش یہ سارے اثرات ہیں ان سے بچنا میری بھی ذمہ داری ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے باخر بخردعال الحمد للہ الحمد للہ یوم الدین اللهم صلی وسلم وبارک علیہ و مولانا محمد مبارک وسلم اللهم اللهم اللهم اللهم ربنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا يا حي قيوم برحمتك نستغيث أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما انصرهم ولا